معاذ بن حشام نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھ سے ان کے باپ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے ابو المتوکل ناجی نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں باہم کرتے تھے پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچانے گا یونس بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے ابو المتوکل نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چالیس